ابن جوریج عطا بن ابی رابع سے حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو اس میں ہے اس کی اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبکار ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور آپ کے عالم میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور ہو جاتی مجھے اس کیفیت کا پتہ چل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو جیسے قوم نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچاسی